حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے تو ہم نے آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا آپ کے پاس موجود افراد میں سے کوئی صاحب روزے سے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے پاس جب کھانا کھایا جاتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1748